یونس بن یزید علی نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سعید بن مصیب القمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ بن اطبار رضی اللہ عنہم سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان کی بات کے متعلق جب ان پر اتحام لگانے والوں نے اتحام لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اتحام سے بری قرار دیا تھا ان سب لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کوئی ایک ٹکڑا بیان کیا اس حدیث میں یہ بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بلا شبہ جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے دس آیتوں تک جو سب کی سب میری پاکی بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستح رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ان کا خرچ اپنے ذمے لیے ہوئے تھے کہا کہ اللہ کی قسم اب کبھی مستح رضی اللہ عنہ پر کوئی چیز ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا اس کے بعد کہ اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس طرح کی جھوٹی تہمت لگائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ولا یا تلی الفضلی من کم و ساتھی یوں ابو بکر ابو اللہ عنہ نے اس پر کہا کیوں نہیں اللہ کی قسم میں تو یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے چنانچہ انہوں نے پھر مستحردی اللہ عنہ کو وہ خرچ دینا شروع کر دیا جو اس سے پہلے انہیں دیا کرتے تھے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اب خرچ دینے کو کبھی نہیں روکوں گا صحیح بخاری حدیث میں چھ ہزار چھ سو اناسی